حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کے مابین تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرمایا کرتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چونتیس